گناہوں کے دنیاوی نقصانات گناہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی فرمانی کو گناہ سے توبہ اور استغفار میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے گناہوں کا اصل عذاب تو بننے کے بعد ہے مگر گناہوں کی نوسط دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتی ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گناہوں کی نوسط دنیا ہی میں آدمی پر اترتی ہے یہاں تک کہ بعض اوقات گناہوں کی شامت سے روزی تنگ ہو جاتی ہے کبھی گناہوں کی وجہ سے لوگوں کے دلوں سے قدر و منزلت گر جاتی ہے اور دشمن غالب آ جاتے ہیں حدیث شریف میں ہے بندہ گناہ کرنے کے باعث رزق رزق سے معروم ہو جاتا ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری دانست میں گناہ کے باعث آدمی علم بھول جاتا ہے اور یہی مراد حدیث میں ہے کہ جو شخص گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اس کی عقل اس سے علیحدہ ہو جاتی ہے اور پھر کبھی اس کے پاس نہیں آتی اور بعض اکابر کا قول ہے کہ لانت منہ کے سیاہ ہونے اور مال کے کم ہونے کا نام نہیں بلکہ لانت یہ ہے کہ آدمی ایک گناہ سے نکل کر دوسرے اسی جیسے یا اس سے زیادہ بڑے گناہ میں مبتلا ہو یعنی گناہ کی ایک سزا یہ ہے کہ ایک گناہ کی وجہ سے انسان دوسرے گناہ میں جا گرتا ہے حضرت فضیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آدمی پر جو مصیبتیں یا لوگوں کے ستم آئیں تو جانیں کہ سب میرے گناہوں کی بدولت ہے اور بعض اکابر کا قول ہے کہ اگر میرے گدھے کی عادت بھی بگڑ جائے تو میں یہی جانوں کہ میری ہی کسی غلطی کی وجہ سے ہے ایک صوفی بزرگ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھا اور پھر دیکھتے ہی رہے ایک بزرگ نے آ کر ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا اس بد نظری کی سزا تمہیں چند دن بعد ملے گی چناتے تیس سال بعد سزا ملی حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احتلام ہونا بھی ایک سزا ہے اور فرمایا کہ کسی آدمی کو جو نماز جماعت سے نہیں ملتی تو یہ کسی گناہ کا مرتکب ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے ایک حدیث قدسی میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ اپنی شہوت کو میری طاعت پر مقدم سمجھتا ہے تو اس کی ادنا حالت یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنی مزیدار مناجات سے محروم کر دیتا ہے آل طاعت پر جو مصیبت آتی ہے تو اس سے ان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور اس پر صبر کرنے سے ان کے درجات بڑھتے ہیں